آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار ہم دمالی مالیس محمد چشم بر راہ سناث محمد حامد ہم دے خدا آخری میں مصطفیٰ بس محمد خا ہم خدا را خدایا تو حد مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إنك حميد مجيد اللهم بارك محمد وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم کما ابراہیم آلہ آئیراہی محدود ارباب علم دانش محترم بزرگوں عزیز دوستوں آٹھ ستمبر دو ہزار عیسوی تعلیم القرآن راجا بازار راول پنڈی پاکستان میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں ہمارے عزیز مولانا اشرف علی ایک عرصہ سے مصر تھے کہ میں یہاں حاضری میں جاؤں افریقی ممالک کے سفر سے واپس آیا تو یورپ چلا گیا وہاں سے واپس آیا تو پھر ان کی میرے عزیز کی طرف سے رابطہ ہوا اور آج کی ملاقات طے پائی جو الحمد للہ تعالی ہو رہی ہے اس مختصر سے وقت میں میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت اور سماج کی ہم نے ابھی ابھی سعادت حاصل کی اور اگر میں آج کی گفتگو کو کوئی عنوان دوں کسی عنوان سے معین کروں تو تعلق باللہ کیونکہ اس دور کی اس بات کی ہر دور میں ضرورت رہی وما روا من قبل قبل رسول لا إله إلا أنا فاعبدون اللہ نے اپنے آخری نمائندہ اور تمام نبیوں اور رسولوں کے امام اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ جس راستے پر چلیں گے یہ آپ کا انفرادی سفر نہیں یہ وہ راستہ ہے جس پر آپ سے پہلے تمام انبیاء اور رسول کرتے رہے اور وہ راستہ کیا ہے انہوں لا الہ الا انا فاعبدون کہ اللہ کے حق میں مخلوق میں سے کسی کو شریک نہ بنایا جائے ابدیت کی ناراض یہی ہے ابدیت کی رفعت یہی ہے ابدیت کی کامیابی یہی ہے کہ وہ عبد کی حیثیت سے معروف سے وابستہ رہے اور وابست بھی فکری اور روحانی طور پر مستحکم ہوگی تو جسم کے اعمال میں اس کا اظہار ہوگا جسم کے اعمال میں جب بھی کوئی کمزوری آئے گی تو اس کی بنیاد فکری نقاہت ہوگی فکری کمزوری ہوگی تمام انبیاء اور رسول کا یہی راستہ ہے کہ بندوں کا تعلق اللہ سے جوڑ دیا جائے اور جب اللہ سے تعلق قائم ہو گیا تو باقی احوال خود بہت سمجھتے جائیں گے بہت ہی دلنشین انداز ہے بڑا ہی فکر انگیز انداز ہے لاسل حکم اموالکم ولا اولادکم عن ان اللہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے تعلق سے نہ روک لے اور تم ہلاک نہ ہو جاؤ مال دولت کی طرف جسم کھچتا ہے مال دولت کی طرف دماغ کھچتا ہے اور اللہ کی طرف دل کھینچتا ہے یہ دل و دماغ کی کشمکش جاری رہتی ہے دماغ انسان کو بال دولت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور دل انسان کو اللہ کی طرف سے لے جانا اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے بال دیگر میں اگر اقبال کی زبان میں یہی بات کہوں تو دل کو عشق کا نام دے دوں دل کو عشق کا نام دے دوں اور عقل کو عقل ہی رہنے دوں تو اقبال کہتا ہے عقل فقیر ہو حکیم عشق مسیح ہو کلیم یہ فلسفہ منطق یہ فکری پیچیدگیاں یہ فقیحانہ نقطہ آفرینی ارادے مانتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں یہ اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے دماغ دماغ کے فیصلوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے توڑ پھوڑ ہوتا ہے عشق کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے یا ہے دور دراز اس کے تلاقم میں دماغ ہو تو دم رہتا ہے اور عشق تو ہمیشہ نارے نمرود میں بے خطر کودتا ہے عشق کے فیصلے دو ٹیک ہوتے ہیں بردخت ہوتے ہیں اور غیر متزلزل ہوتے ہیں تو جسم مادہ کی طرف کھستا ہے دل اللہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے جس میں کی اس کشمکش میں انسان کی زندگی گزرتی ہے ہم اس الجھن میں اس کشمکش میں سکون کے متلاشی ہیں ہم نہیں پورا عالم انسانیت اس وقت سکون کی تلاشی ہے یہ میری نالج نہیں یہ میرا مشاہدہ ہے کہ مغرب سے اگر آپ ڈرگز چھین لیں ایک ہفتہ بھی نہیں جی سکتے یہ اونچی اونچی عمارتوں والے جگمگاتے ماحول میں رہنے والے جن کی بلڈنگیں تو روشن ہے لیکن دل اتنا تاریخ ہے دل اس قدر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے کہ انہیں ڈرگس کا سہارا لینا پڑتا ہے انہیں نشا کا سہارا لینا پڑتا ہے ٹیبلٹ کی صورت میں انجیکشن کی صورت میں لیکوڈ کی صورت میں الکوہل کی صورت میں اگر وہ نشہ نہ کرے تو جی نہیں سکتے ایک اس طرح مسلسل ہے جس میں وہ جلس رہے ہیں ایک اس طرح بھی مسلسل ہے جس میں وہ جڑ رہے ہیں انہیں سکون کی تلاش اور ہم نے جب سے انگریز کو رخصت کرنے کے بعد انگریزی کو پسند کرنا شروع کیا اور وہ بھی جاتے جاتے اپنا بنا کے چھوڑ گیا ایسے نہیں چلا گیا اپنا بنا کے چھوڑ گیا اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اصوری ہے کیا رہائی ہے اب ہم بھی سکون کی تلاش میں زندگی گزار رہے ہیں جسم کی دل کی بات نہیں مانتے روح کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہوا ہے اور تلاش کرتے ہیں روحانی سکون ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے مجھے تو ان کا تذکرہ کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے مولوی کا ٹائٹل بھی لگایا اور کہنے لگے تلاشی کے گانے بھی روح کی غذا تو میں نے کہا یہ روح کسی نہرو کی ہوگی جس روح کی غذا گانے میں تبلا سرنگی ہے بھائی آپ بتائیے یہ روح ابو بکر صدیق کی ہے یہ روح محمود غزلوی کی ہے یہ روح تو پھر کسی لال ماؤنٹن لال ماؤنٹ بیٹن کی ہوگی کسی نہرو کی ہوگی قرآن نے اس سلسلے میں جو رہنمائی فرمائی ہے میں نے رات بھی ایک بات کہی تھی اور وہ میری تعمیر نہیں تھی خدا نخواستہ مبالغہ نہیں تھا ہم مبالغہ نہیں کیا کرتے میں تو ہر لفظ کو امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہوں کہ مجھے اس کی جواب دہی کرنی ہے اللہ کی عدالت میں آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو میرا محاسبہ کر سکے لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس کے معاشرے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے بہتر کوئی حکیم نہیں ہے میں ہر سوچ کے بولتا ہوں آپ یقین فرمائیے پوری دنیا میں جا کے میں نے دیکھ لیا اب بھی ڈنمارک میں یا سویڈن اور ناروے میں بہت سارے لوگوں کے وفود مجھے آ کر ملے وہ قرآن کی طرف اس طرح کھچ رہے ہیں اب جیسے پیاسا پانی کی طرف کھینچتا بے چھاپ شاید مجبور بے ساختہ نہیں مجبورن انہیں کہیں اور سکون نہیں ملا مادے کے سفر میں اتنا دور چلے گئے کہ اب اس سے آگے رہا ہی کچھ نہیں شاہج لیزے شاہج لیزا کچھ اس طرح کا نام ہے دوست لے گئے مجھے دکھانے کے لیے بہت عجیب جگہ ہے دن کے وقت اندھیرا رہتا ہے درخت بہت زیادہ ہے اور رات کے وقت سویرا رہتا ہے کہ روشنی کا ایسا استعمال کیا انہوں نے تو ہمیں وہاں دیکھ کر کچھ گورے قریب آ گئے یہ جو فراز سے گورے ہیں جسم تو گورا ہے ان کا لیکن دل اتنا سیا نہیں ہے جتنا برطانیہ کے حیوانوں کا ہے سافٹ ہے کچھ نرم ہے میرے پاس آئے کہنے لگے کہ جنت بھی اس سے ملتی جلتی ہوگی کیونکہ بعض اگر آپ کسی منظر سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں اگر فردوس بھر رہی ہے زمین ہمیں نسو ہمیں نسو ہمیں نس اس نے کہا کہ جنت بھی اس سے کچھ ملتی ملتی ہوگی میں نے کہا ہاں۔ اس نے اپنا سوال پھر دہرایا جنت بھی اس سے کچھ ملتی ملتی ہوگی میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری بنائی ہوئی ہے اور جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے جنت کی تخلیق میں انسان کے قصب و عمل کا کوئی دخل نہیں ہے اور تم نے بنائی ہے تو اس میں اور جنت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا بندے اور اللہ میں فرق ہے جس طرح کے تم ہو اسی طرح کی تم نے یہ بنائی ہے تم بھی ناقص یہ بھی ناقص تم بھی فانی یہ بھی فانی وہ کامل وہ لافانی جنت بھی لافانی تو نسبت شان ذرا بکر مجبوراً مجبور آئے اور آئے ہو گئے قرآن کریم کی تشخیص یہ ہے کہ بھائی مادے میں جتنی ترقی کرو گے تمہارا اشتراک بڑھتا جائے گا کہ جرمنی کا ایک ڈاکٹر اپنے اسلام لانے کا پس منظر بتا رہا تھا کہ میں کرسچنیٹی سے اسلام میں کنورٹ کیسے ہوا کہنے لگا ایک دن دس بارہ آدمی میرے دواخانہ میں اکٹھے آ گئے تو میں سمجھا آج تو تھوک میں مریض آ گئے ہیں ایک دو نہیں آیا دس بارہ اکٹھے آ گئے میں جب پہلے سے موجود مریضوں کو دیکھ چکا تو میں نے ان کی طرف بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے وہ مریض نہیں تھے وہ محمد الیاس رحمت اللہ علیہ کی تاریخ دعوت کے نمائندہ تھے مبلغین اسلام ان میں سے جو امیر تھا میں نے اس سے کہا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے اس نے کہا الحمدللہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہم آپ کا علاج کرنے آئے ہیں ڈاکٹر کو اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں تو پھر وہ حیران تو ہوتا نا وہ کہنے لگا رہے میں تو ٹھیک ہوں آپ میرا کیا علاج کریں گے امیر صاحب نے فرمایا آپ جسمانی طور پر تو ٹھیک ہیں آپ کا دل بیمار ہے گھبرا گیا او مائی گاڈ انخاش مارے ابھی تو میں نے چیک اپ کروایا تھا B P cholesterol everything وا دو اب یہ کہتا دل بیمار امیر صاحب نے کہا بھائی یہ کولسٹرول والی بیماری نہیں ہے یہ بلڈ پریشر والی بیماری نہیں ہے یہ روحانی تکلیف ہے یہ روحانی تکلیف کیا ہوتی ہے ہمارے مسلمان بھائی نے کہا روحانی تکلیف یہ ہوتی ہے آپ کو نیند مل جاتی ہوگی اب کسی کو سمجھانے کے لیے اسی سطح کی بات کی جائے نا کہ جس سطح کا وہ ذہن رکھتا ہے کوئی ایک شکل بھی ہے اس کی کہ آپ کو نیند نہیں آتی ہوگی اس نے کہا ایگزیکٹ ایٹ یہ لیے سچ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی پہلے میں ٹیبلٹس لیتا تھا ٹیبلٹس سے نیند کی کوشش کرتا تھا اب گولیاں بھی کام نہیں کرتی ساری رات پرتتا رہتا ہوں جبکہ میرے پاس جدید ترین سہولتیں ہیں اصل حاضر کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو سہولتیں دی ہیں وہ سب میرے پاس ہیں لیکن نیند نہیں آتی یہ تو تم نے سچ کر دیا تمہیں کیسے معلوم ہوا امیر صاحب نے فرمایا ہم نے آپ کی فیس ریڈنگ کی چہرہ پڑھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شاید آپ بے قرار رہتے ہیں بے چین رہتے ہیں اس نے کہا تم نے میری مرض کو پکڑ لی ہے علاج بتاؤ انہوں نے فرمایا آپ علاج سے پہلے مریض کی تشخیص بھی تو کرتے ہیں نا مرض کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے حکیم صاحب نبز دیکھا کرتے تھے بعض بڑے بڑے نباز گزرے ہیں اور ان کی اس صلاحیت کو کبھی کبھی چیلنج کیا گیا کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے ایک حکیم نابینا گزرے ہیں دہلی کے وہ معذب گھرانوں کی خواتین کی بیماری کو سمجھنے کے لیے ان کے ہاتھ پر نہیں ہاتھ رکھتے تھے وہ کہتے تھے تم جو کپڑا تمہارے ہاتھ پہ ہے اس کا ایک کونا مجھے دے دو لوگوں کو یقین نہ آیا یہ کیا کہتا ہے تو ایک دفعہ پھر یوں ہوا کہ کسی نواز صاحب کی والدہ کو تکلیف تھی وہ لے گئے حکیم صاحب کو حکیم صاحب نے کہا کہ وہ کپڑا جو ہے ان کے ہاتھ سے رکھ دو اس کا ایک کونا مجھے دے دو انہوں نے وہ کپڑا خاتون کے ہاتھ سے رکھنے کے بجائے دلی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ دیکھے تو صحیح حکیم صاحب سچ کہتے حکیم صاحب نے کپڑا پکڑ کے فرمایا انہیں دوستوں سے چلا دو تبھی ٹھیک ہو جائے گی ایسے لوگ بھی گزرے نبات ڈاکٹر سے آرام لگاتے ہیں ای سی جی کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تعمیر صاحب نے سر لاتا ہے کہ ہم آپ کا ای سی جی کر لیں الٹرا ساؤنڈ کر لیں فرمایا اللہ تم تم مکان یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں یہ رزلٹ آ رہا ہے جب دل کی دھڑکن میں بیلنس نہیں ہوتا وہ غیر متوازن ہوتی ہے تو ای سی جی کا عمل کیا ہوتا ہے ان بیلنس ہوتا ہے غیر متوازن ہوتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو وہ میری تعریف کریں گے وہ اسی جی پہ آتا ہے کہ اس کا جو فنکشن ہے آج کا وہ انبیلنس ہو گیا ہے اب یہ قرآن اسی جی کر رہا ہے فرمایا اللہ تم پکا تم ہتھا بل تم مکان ذرا سی اکٹھا کرنے میں دولت سمیٹنے کے جنون میں قرار کھو بیٹھے ہو سکون کھو بیٹھے ہو یہاں تک کہ قبر کی دیواروں سے جا ٹکرا ہوگے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی سمیٹ لو یہ بھی سمیٹ لو شیخ جی کو فکر تھی کے دس دس کیجیے شیخ جی کو فکر تھی اک اک کے دس دس کیجیے آیا ملک الموت بولا جان دو بس کیجیے ملک الموت جانتے ہو ہاں اقبال کہتا ہے تو ہے کافر کی نظر سے ملک الموت کس کی نظر سے پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے اللہ کو مت مار ڈالا تو اس حوث نے مار ڈالا کسی کام کا نہ چھوڑا اللہ کمپت کا سنتا سر تمار کوشش ہو رہی ہے سرمایہ بچ جائے ٹیکس کشن دینا پڑے لوگ اتنی بہادری سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ حیران ہوتا ہے انسان اس دن ذمہ دار دوست بات ہو رہی تھی کہنے لگے مجھے حیرت ہے یہ چار پیسے بچانے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں میں نے کہا غلط کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ بھی فاروق اعظم کی طرح سادہ لباس اور سادہ زندگی گزارنا شروع کر دیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا ٹیکس کھایا نہیں جائے گا گنجے نہیں بنیں گے لوگ ٹیکس کھا کھا کر چوریاں کر کر کے تو پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ لوگ اپنا سب کچھ ملک و ملت کے لیے قربان کر میں یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لوگوں کا کانفیڈینس لوز ہو گیا ہے لوگوں نے جھوٹ بولے یاد ہے آپ کو قرض اتارو ملک سنوارو حالانکہ وہ قرض اتارو ہمیں سنوارے تھا اپنا سائز بڑھتا چلا گیا اپنا سائز بڑھتا چلا گیا قرآن پاک ہاتھ پکا ہاتھ تم مکان ہاں پرستی کی حوث میں مادہ پرستی کے جنون میں تمہیں ہلاکت کے کنارے پہ لا کھڑا کیا سوف تعلمون سم کلا سوف تعلمون معلوم ہو جائے گا ہو جائے گا تمہیں معلوم اس راستے میں سکون نہیں اس راستے میں سکون نہیں مال و دولت سے تو حوث میں اضافہ ہوگا وہ اور راستہ ہے جس میں سکون ہے پھر ورک پل کے ایک اور جگہ سامنے رکھ دی قرآن کریم نے پھر تشخیص فرمائی ويل لكل همزة همزة ويل لكل همزة همزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلده وہ مارا گیا پنجابی میں ترجمہ کروں اُدھا کخ مرے ويل وَعِلُن اُدھا کخ مرے آ لكل مبتے آ الذي جمع وَمَذَا وعزنا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا جس نے گن گن کر دولت جمع کی گن گن کر جس نے سنبھال کے رکھا ہمیں تو یہ ویگ نہیں دیتا ہم تو اس کا نام لیتے ہیں ہم تو اس کے غلام ہیں جو نماز کے لیے آئے ہیں اقامت ہو گئی تکبیر اولا سے پہلے مسلم سے ہٹ کر گھر چلے گئے حجرائے عائشہ میں تھوڑی دیر بعد واپس آئے مسلح پر نماز ہو گئی صحابہ نے کیا کے رسول آج تک ایسا تو نہیں ہوا کہ اقامت کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے ہوں آج پہلی مرتبہ ہوا ہے فرمایا ہاں کچھ دراہم ہدیہ ہدیہ کے طور پر کچھ دراہم آئے تھے کچھ پیسے آئے تھے وہ تقسیم تو ہو گئے تھے لیکن جب میں مسلح پہ کھڑا ہوا تو مجھے یاد آیا ان میں سے کچھ باقی تھے جا کے ان کو اللہ کے بندوں میں اور فقرا نے تقسیم کرنے کے لیے بھیج دیا پھر دامن خالی لے کر اپنے داتا کے حضور آ کھڑا ہوا پسند آئی آپ کو ادا راول پنڈی کے چالا کو اب چپ ہو گئے ہو یہ ادا پسند آئی ہے آپ کو یہ میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں جو پوری زندگی صاحب نصاب نہیں ہوئے کہ زکات دے سکیں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں پیشکش کی ہے خانے کے کائنات میں کہ محبوب تم چاہے تو عہد کو سونے کا بنا دوں میں کہا کرتا ہوں یہ پیشکش ایسی پیشکش نہیں تھی کہ جو ماں خوش کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے یہ پیشکش وہ پیشکش تھی کہ جس پر اللہ نے عمل پہلے کر دیا پیشکش بعد میں فرمائی اور سونے کا بنا کے اپنے ماں سے فرمایا آپ کے لیے اس کو سونے کا بنا دوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے معبود دنیا کے سفر میں تم میرے لیے میرا فخر قابل فخر ہے میں اپنے فخر اور دوسروں سامانی سے بہت خوش ہوں مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے مجھے تو تیری مسکراہٹ چاہیے مجھے تیرا تبسم چاہیے کلی ہوں مزہ کلو الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا وہاں كلا کلا یہاں بھی حتى کو زرتم المقابر آگے كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أي یہاں همزة همزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة یہ جس کو دوست سمجھ رہے ہو جسے وجہ سکون سمجھ رہے ہو یہ سونا چاندی تو انگارے ثابت ہوں گے انگارے خوبصورت انگارے تم ان سے سکون حاصل کرنا چاہتے ہو اچھا تو پھر کیا کروں وہ ڈاکٹر کہتا ہے اب تک تو میں نے اسی کو منظر سمجھا اب تک تو میری اسٹرگل یہی تھی کہ یہی مل جائے گا تو سکون مل جائے گا آج تو نقشہ ہی کچھ اور سامنے آ گیا اب کیا کروں امیر صاحب نے فرمایا اب آج میں تمہیں سکون کا نسخہ دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے کاغذ آگے بڑھایا قلم قلم دان سے نکال کے پیش کیا لکھیے اس کا خیال تھا نا کوئی ٹیبلٹ کو فارم کوئی کیفیل لکھیں گے ہمارے مسلمان بھائی نے قرآن کریم کھول کے سامنے رکھ دیا پر ملا اللہ ذکر اللہ تطمئن کم قرآن بھی بتاتا ہے اور کائنات بھی اپنی ہر میں اسی رخ میں متوجہ کرتی ہے بنی نو انسان کو سکون کا یہ راستہ ہے کتنی نام اللہ کے ذکر سے ملے گا تم دولت سے امیدیں لگائے ہوئے تھے ہو تم اولاد سے امیدیں لگائے ہوئے تھے یا تمہیں کم اللہ کم وغیرہ کمان ذکر یہ اور دولت یہ کہیں تمہیں تمہارے دوست سے معروم نہ کر دے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ اسی سے دوستی لگاؤ نہ جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا جو بے وفائی کو جانتا ہی نہیں ہے جس کے نام سے وفا متعارف ہوئی ہے جس کے نام سے وفا متعارف ہوئی ہے اور اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون بتان رحم و گما اللہ اکبر اللہ اکبر بٹانحم و گما یہ تو بت ہے بت دوستی کے سفر میں پیار کے سفر میں یہ بت توڑنے ہوں گے خلیل اللہ نے یہ بت توڑے ہیں کہ نہیں پیار کے سفر میں سب سے پہلے باپ سامنے آیا بڑا نازک رشتہ ہے انسانی رشتوں میں باپ سامنے آ گیا خلیل اللہ اللہ کی دوستی کے معیار پر کھڑے ہیں فرماتے ہیں یا آبتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی عنک شیئا یا آبتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سيئا ہاں باپ یہ کیا کرتے ہو جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو جنہیں ہاتھوں سے سجاتے ہو انہیں کے آگے سر جھکاتے ہو کتنی پستی کتنی ذلت انسانیت کی اتنی توہین جنہیں ہاتھوں سے سجاتے ہو ہاتھوں سے بناتے ہو انہیں سے امیدیں وابستہ کرتے ہو انہیں کے آگے دامن پھیلاتے ہو بد ہو مالا یسما ولا یبصر یہ تمہاری سن بھی نہیں سکتے یہ تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے یہ عقیدہ بہت پرانا ہے بہت پرانی جہانت چلی آ رہی ہے کہ یہ ہمارے وقت دیکھنے میں تو خاموش ہیں لیکن اندر سے پرجوش ہیں دیکھنے میں تو خاموش ہیں اندر سے پردوش سن رہے ہیں ہماری دل کی کہانی سن رہے ہیں ہمارے دکھوں کو اور دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کو خلیل نے سب سے پہلی ضربی سیٹیں لگائی نمتا یو مالا لگا ولا یبصر ولا یغنی عنک آ یہ تمہاری سنتے بھی نہیں تمہیں دیکھتے بھی نہیں تم انہیں کارسان بنائے پھرتے ہو بد بختو دستگیر بنائے پھرتے ہو انہیں مشکل کشا بنائے پھرتے ہو یہ تو ایک رائی کے برابر بھی تمہارا ایک رائی کے برابر بھی تمہیں کام نہیں آ سکتے اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے مکھی کیا اڑائیں گے مکھی اگر ان کے کھانے سے کوئی چھوٹا سا ریزا لے کے چلی جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے کہ بڑا اچھا ہے میری دے تو ٹوٹا کرے گی غریب مسلم فتن ان تتخذون من دون الله من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شهيا لا يستنقذوه من زيف الطالب والمطلوب دونوں کا فتنے ہیں دونوں کا میں اور قرآن سے جو کچھ بھی نہیں اور اس سے کیوں نہیں مانتے جو سب کچھ ہے ایسے ضعیفوں کے آگے جھکتے ہو اتنے کبھی سے تعلق توڑ لیا لمح مالا یسما ولا یوگ سر ولا یوگ نہیں آسے ہی آپ کلی کے چھانتے میں نہ آنا وہ تمہارا پرانا میں عرصے گرو کا نمائندہ ہوں ان میں کی روشنی لایا ہوں اجالے لایا ہوں لایا ہوں مجھے فالو کیجیے میرے پیچھے آئیے چراغ کے مستقل پر لگا لوں بات بگڑ گیا دو بات کہہ دی یا اس کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دو خلیل نے دیکھا دو رائے پہ کھڑا ہوں ایک طرف باپ ہے ایک طرف رب ہے باپ کہتا ہے میرے لیے رب کو چھوڑ دو اور میرا اللہ کہتا ہے میرے لیے سب کو چھوڑ دو خلیل اللہ نے اپنے ضمیر سے پوچھا ضمیر نے فیصلہ صادر کیا سب کو چھوڑ سکتا ہوں رب کو نہیں چھوڑوں گا سب کو چھوڑ سکتا ہوں رب کو نہیں چھوڑوں گا چھوڑ دیا کہ نہیں زندگی بڑی عظیم سے ہوتی ہے دوستو اللہ کے پیار کے سفر میں خلیل نے زندگی بھی جھوک دی جھونک دی نمرود کی جلائی ہوئی آگ نے وطن سے لوگوں کو بہت پیار ہوتا ہے وطن بھی چھوڑ دیا بیوی اور بیٹوں کو بھی آنے میں بٹھاؤ ہم نے عرش نے ایک دن تبصرہ کیا خلیل اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتا ہے روتے یہ صحیح ہے بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا جو خود رسول ابن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے ربوں میں رحمت اللہ علیہ ان کے خون کی نسبت بھی رواں دواں ہے ایسے بیٹے کے لیے کیوں نہ رویا جائے तो पक्का हुआ मलायक तबसरा किया اپنے بیٹے کو یاد کر کے بہت روتا ہے روتے یہ صحیح ہے بیٹا اور بیٹا بھی اسماعیل جیسا جو خود رسول ابن رسول ہونے کے ساتھ ساتھ جس کے ربوں میں رحمت علی کے خون کی نسبت بھی رواں دواں ہے ایسے بیٹے کے لیے کیوں نہ رویا جائے تو ترسا ہوا ملائقے میں تبصرہ ہوا خلیل کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اللہ سے بھی اتنا ہی پیار ہے اللہ نے فرمایا میرے خلیل پریکٹیکل کر دو پریکٹیکل کر دو آ اس کا جواب دے دو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کے بتا دیا جتنا اس سے پیار ہے بیٹے سے نہیں ملت ابراہیمی سے ملت ابراہیمی سے نام پر بندو یہ تمہارے دادا کا کردار ہے اللہ کی دوستی اور اس کے پیار کے سفر میں جب بیٹا تھا تو باپ کو چھوڑ دیا اور جب باپ بنا تو بیٹے کو قربان کر دیا رشتوں پیمند کے سارے وقت قرآن کہتا ہے وہ تلا رب پہ تم ہم نے اپنے خلیل کے پیار کو ہم نے اپنے خلیل کی دوستی کو عمل کی کسوٹی پہ پرکھا ہاں دوستی پرکھی جاتی ہے ہر دوستی پرکھی جاتی ہے اللہ کی دوستی کیوں نہ پرکھی جائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق آزمائے جاتے ہیں اللہ کے ہاں جس کا جتنا مرتبہ ہوگا اتنی آزمائش کڑی ہوگی پھر اپنے متعلق فرمایا میں سب سے زیادہ آزمایا گیا ہوں میں سب سے زیادہ امتحان میں ڈالا گیا اس لیے کہ اللہ کے ہاں جتنا مقام بلند ہے دنیا میں اتنی آبھاش کا ابراہیم مارا بکلمات ماری دوستی اور پیار کے سفر میں ہم نے آزمایا خلیل کا امتحان لیا وہ محبت کی کسوٹی سے پورے اترے قال إني امام ہم نے پھر نوازا اپنے ابراہیم کو ابراہیم اخلیم ہم نے پھر ابراہیم کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا اور منصب امامت عطا فرما دیا کہ جو قربانی زیادہ دینے والا ہوگا وہی اس منصب کا اہل ہوگا کمپین نہیں چلا لوں ووٹ مانگنے کے لیے نہیں جانا سر نہیں گننے دلوں کو توڑنا ہے یہ جس جمہوریت کے جینے پہ چڑھ کر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ جمہوریت میری نہیں ہے یہ مغرب کے ساتھوں کی ہے میرے سب کو نہیں شمار کیا جاتا تولا ہے سر نہیں گنے جاتے اور میرے ہاں جو کسی منصب کی توقع رکھے جو کسی منصب کا امیدوار بنے اس سے بڑا نائر کوئی نہیں ہوتا میرے ہاں اہلیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو بچنا چاہتا ہے ذمہ داریوں سے اسی سے درخواست کیجئے کہ برائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں خلافت راستہ کا پہلا تاجدار خلافت کی خلافت کا امیدوار نہیں ہے امت نے فیصلہ صادر کیا امت نے مجبور کیا تو اکبر نے بتش میں طرز ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فرمایا میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو پاؤں گا جب تک کہ آپ سب حضرات میرا کام نہیں کریں گے اور میرا اللہ مجھ پہ کرم نہیں کرے گا ہمارے یہاں عمارت کے لیے رہنمائی کے لیے قربانی شرط ایسا شرط یہ بت توڑنے ہوں گے آپ کو مادہ کے بت جب آپ ان کو توڑیں گے پھر انشاءاللہ دوستی کی کسوٹی سے آپ پورے ہوں گے اور یہ دور اپنے برابر کی تلاش میں ہے آج صورتحال کا جائزہ لیتا ہوں پورا عالم میرے سامنے ہے مشرق سے مغرب تک اور جنوب سے شمال تک کا جو منظر میرے سامنے ہے اللہ اکبر یہ دار اپنے براہیم کی تلاش میں ہے ہاں تو میرے گرامی قدر بزرگوں لگا قرآن کریم کی فطری تشخیص اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور میں مسلمان ہو گیا اب میں وہی ہوں جو مرغن کھانے کھا کر بھی سو نہیں سکتا تھا اب سادہ غذا کھا کے سوتا ہوں مجھے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ڈرگس کی ضرورت نہیں خواب اور گولیوں کی ضرورت نہیں ہے سکون سے سوتا ہوں تہجد کی نوافل کے لیے بھی مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے اب اس تعلق کے لیے جو ذکر کا مصنوع ہے پرانے کریم میں ایک تو یہ مفہوم ہے جس کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے یہ بہت آسان ہے ہمیں اس سے قناعت کر لی ہے لیکن اللہ کے وفادار بندوں اور اس کے مثالی دوستوں کے ہاتھ ذکر کا مفہوم بتاؤ ذکر اور تصویر کا مفہوم اللہ کے وفادار بندوں کے ہاں یہ ہے جو سیدنا موسا والے تسلیم کے تذکرے میں ہے کہ جب وہ ظلم سے ٹکرانے کے لیے آمادہ سفر ہوئے اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملا اللہ کی طرف سے ڈکٹن ملی ان سے ہو نہ ہوں کہا پھر آم کے پاس داری بن کر جاؤ مغرب بن کر جاؤ سرکش ہو گیا ہے لیکن چاروں پیسے انتا یا بے آیاتی میری طرف سے جو تمہیں دلیلیں دی گئی ہیں وہ مشال ہاتھ میں لے کے جاؤ دلائل کی مشال دلائل کی روشنی ہاتھ میں لے کے جاؤ وہ کی ذکری مجھے کئی نہ بھولو ہر قدم کو مجھے یاد رکھنا اور سکولا لہو قولا لینا نرمی سے بات کرنا کیوں کہیں وہ مار نہ ڈالے نہیں لال لہو یا تو جت کرو او یا شا شاید چیری مکانی سے نرم لبو نہیں جیسے اس کی سمجھ میں کوئی بات آ جائے نہ سمجھ پایا تو کم از کم حشر کے دن یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تیرے دائل اور تیرے مبلک انہوں نے تو آپ ہی میری سیلف ریسپیکٹ کو ڈیمیج کیا مجھے چھیڑ دیا یہ دائی ایسے مبلک ایسے ہوتے اتمام حجت کرنی ہے بات تو اسی کے دل میں اتنے دی جس دل کو اللہ ہدایت کے لیے قبول لے لیتا لوگ کہتے ہیں ہدایت کے لیے تقریر اچھی ہونی چاہیے میں کہتا ہوں ہدایت کے لیے تقدیر اچھی ہونی چاہیے ہدایت تقریر سے نہیں ملتی تقدیر سے ملتی ہے جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو کوئی چھوٹی سی بات بھی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے چھوٹی سی بات دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت دل ہوتا ہے اور جب اس کا کرم شان حال میں ہو تو نبی کی دعوت بھی اوپر اوپر سے گزرتی ہے نام کو ہدایت نہ ملی سیدنا نور کی دعوت میں کوئی کمی تھی جواب تو دے دیجیے جزاک اللہ خیر کہ نام کو ہدایت نہ ملی کی دعوت میں کوئی کمی تھی آزر کو ہدایت نہ ملی ابراہیم کی دعوت میں کمی تھی میں کس کس کا نام لوں بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں دعوت میں کوئی کمی نہیں تھی پیغمبر کی دعوت میں کمی کبھی نہیں ہوا کرتی اور نبی دعوت و تبلیغ کے سفر میں کبھی کوتا نہیں کرتا جو یہ کہتا ہے کہ نبی سے کوتا ہی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے نبی دعوت و تبلیغ میں اتنا کامل ہوا کرتا ہے کہ کوئی اور اتنا کامل نہیں ہو سکتا لیکن دلوں پر کس کا قبضہ ہو رہا ہے اللہ ہی کا قبضہ ہے حسن دسرا بلال بھگت شہر روم ضلع خاص مکہ ابو چال جس پہ اللہ کا کرم ہو گیا وہ بسرے سے چلا آیا کوئی حوث سے چلا آیا کوئی روم سے چلا آیا اور رحمت عالم کو غلام بن کے چلے گئے اور اللہ کا کرم نہیں ہوا تو ابو جہل پڑوسی ہونے کے باوجود قریبی ہونے کے باوجود محروم رہا ہدایت تقدیر سے ملتی ہے تقریب سے نہیں ہے تو میرے گرامی میں بزرگوں اور حزیز بس کو میں کمی نہ تھی مقدر میں یہ شرط نہیں تھا یہ سعادت نہیں تھی تو تم سیدنا ابراہیم الراہیمانبی نبینا والے تسلیم دوستی کے سفر میں ان تمام مرحلوں سے گزرے خود اللہ کے محبوب کی سیرت کو دیکھیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے اللہ کی محبت نے کیا کیا برداشت نہیں کیا میں کھڑے ہیں سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہیں حضرت زید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر بھی ہیں اور ان حالات کے لازمی بھی ہیں وہ فرماتے ہیں اتنا خون بہا اہل طائف کی سنگباری کے نتیجہ میں رحمت عالم کے نالین شریفین آپ کے پائے اقدس سے اتنے چپک گئے کہ مجھے پوری قوت لگا کے انہیں ہٹانا پڑا سب سے پاؤں تک زخمی ہے اور کرتے ہیں راؤ عالمین تیرے پیار کے سفر میں تیری محبت کے سفر میں یہ سب کچھ بھی گوارا ہے تیری محبت کے سفر میں یہ سب کچھ گوارا ہے برداشت کروں گا لیکن تجھ سے استقامت کی توفیق چاہتا ہوں اپنی محبت کے سفر میں مجھے استقامت آتا کرنا کہ جتنا آزمایا جاؤں اس پہ پورا اتروں اور پھر یوں کوڑے ہوتے ہیں کہ جذبات گندے ناروں سے زخمی ہے سر سے کوڑا پھینکا گیا ہے برساش ہے پورا آسرا مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اور کانٹوں کے چلتے آئے ہیں بیت اللہ کا خلاف تھام کر عرض کرتے ہیں راہل عالمی اپنے محبوب کو زخمی دیکھ کر کہیں تیرا غصہ جوش میں نہ آ جائے کہیں تیرا غضب جوش میں نہ آ جائے میں اس حالت میں کعبے کا خلاف تھام کر تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ تیری محبت کے سفر میں ان کے ظلم مسلسل کی وجہ سے بصریت کبھی ان کے لیے اگر میں ہلاکت اور بربادی کی دعا کر بیٹھوں تو میری وہ دعا کبھی قبول نہ کرنا میں اگر تجھ سے تیرا حصہ مانوں گی تو وہ نہ مانوں گا بڑا ہے راول پنڈی کے رب العالمین کے حکم کے مطابق دعوت کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے دعا کے لحاظ اٹھاتے فرماتے پر باتی شراہی سجری وہ الہ العالمین دعوت کے سفر میں جا رہا ہوں تیرے حکم کے مطابق ظلم کے نمائندہ کے سامنے عدل کی بات کہنے جا رہا ہوں جہالت کے سامنے علم کی روشنی لے کے جا رہا ہوں اشتدار کے سامنے انصاف کی شمع لے کے جا رہا ہوں اشرحلی سبری ویسرلی امری میرا سینا کھول دے شرح صدر عطا فرما اور میری مشکلات کو بھی آسان فرما ویسرلی امری کس سے کہہ رہے ہیں اور آہستہ بولیے میری یعنی تخلیق کے لیے میری مشکلات کو بھی آسان فرما دے میرے معبود کس سے مانگ رہے ہیں انسان بہت اچھا لگتا ہے جب اللہ سے مانگتا ہے اس پر زوال آ جاتا ہے جب بندوں سے مانگتا ہے قرآن نے مجھے اور آپ سے کیا کہا آپ کس سے مانگا کرو ای کا نہ بجو وہ ہم تیری ہی عبادت تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جزاکم اللہ خیر ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے مسجد کے اندر بھی باہر بھی ہمارا معبود کون مسجد کے اندر بھی اور باہر بھی ہمارا مشکل کشاہ کو میں نے رات بھی کہا تھا مسلمان کا ایک ہی مشکل کشاہ ہے مسلمان کے کئی مشکل کشاہ نہیں مسلمان کے معبود کتنے ہیں اگر آپ سب جواب دے دیں تو کیا اچھی بات نہیں ہوگی کتنے معبود ہیں مسلمان کے حقیقی اور مجازی کتنے مسجود ہیں مسلمان کے حقیقی اور مجازی ہمارے ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں برادران نے یوسف نے حضرت یوسف کا سجدہ نہیں کیا تھا ملائکہ نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا مولانا اللہ آپ کو ویسے تو آپ کو بہت کچھ ملا ہوا ہے لیکن اللہ آپ کو کچھ تھوڑا سا علم بھی عطا فرمائے قرآن کا سہن بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے رحمت عالم کے امتی ہو کر دلیلیں کہاں سے لا رہے ہو کسی دکاندار کا بیٹا جنرل اسٹور کے جنرل اسٹور کے مالک کا بیٹا اگر صابن لینے کے لیے کسی اور دکان پر چلا جائے تو لوگ کیا کہیں گے یا تو صابن ان کی اپنی دکان سے ہے نہیں اور یا پھر اس کی اپنے باپ سے بل نہیں آئی تو صابن کی لینے کے لیے کہیں اور جا رہا ہے میرے مولانا صاحب ریش اور دستار حضرت یوسف کی شریعت کے ہاں جا رہے ہیں کبھی حضرت آدم کے ہاں جا رہے ہیں رحمت عالم کی شریعت میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے یا پھر رحمت عالم سے بل نہیں آئی آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا آپ کبھی ادھر کھسکتے ہیں کبھی ادھر کھسکتے ہیں میرے آقا کی شریعت میں یہ بات لا کے دکھائیے کہ حضور کے سامنے کسی صحابی نے سر جھکایا ہے میرے آقا کے حکم پر سر کٹانے والے تو بہت ملیں گے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے والا ایک تو بتائیے مسلمان کے مسود کتنے ہیں بھائی کون ہے مسلمان کا مسجود مسلمان کا معبود مسلمان کا مشکل کشا مسلمان کا آدت رہا مسلمان کا تارتا دستگیر یا اللہ بھی شرح لی صدری ویسر لی امری وہ حکمتن من لسانی یفقہو قولی میرے رب شرح صدر پا کر میری مشکلات کو آسان فرما و بیان کی گرانیاں دور کر وہ اندازے بیان عطا کر کے میں بولتا جاؤں تیرے دلوں کے دلوں میں اترتا جائے وجالی وزیر اہلی ہارون اور میرے ہارون بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے کئی نصبہ کا تصویر کئی سب كثيرا ونذكرك كثيرا إنك کا تصویر بصيرا ہم پھر مل کر تیری تصویر کریں اور تیرا ذکر کریں ظلم مٹ جائے عدل پھیل جائے استقدار کا خاتمہ ہو انصاف کے اجالے طلوع ہو جائے جہالت مٹ جائے علم کی روشنی ہو جائے یہ ذکر ہے یہ ذکر ہے یہ ذکر ہے یہ تو آپ کا انفرادی عمل ہے جو آپ تصویر خانہ میں بیٹھ کر کرتے ہیں آپ کے عمل کا حسن آپ کے عمل کی محت اللہ کے بندے تک بھی تو پہنچنی چاہیے کہ نہیں پہنچنی چاہیے لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله اللہ کے پیار اور اس کی دوستی کے سفر میں کئی مال اور دولت رکاوٹ میں بن جائے نکل آئیے ان رکاوٹوں سے نکل آئیے میں رکاوٹیں کہہ رہا ہوں اقبال نے بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے اب اقبال کی زبان میں تو میں دوہرا لوں لیکن اگر اپنی زبان میں کہنے لگوں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے کہ شاہ صاحب نے تو آج بڑی سخت باتیں کہہ دی اگر کہ مجھے آپ کی ناراضگی یا آپ کی رضامندی کی پرواہ تو نہیں ہے لیکن بہرحال میں سوچتا ہوں بڑے عجیب انداز میں انہوں نے کہہ دیا یہ مار دولت دنیا یہ رشتہ بتان و گما اور اس دن ڈھاکہ سے ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے ٹریفک جام تھا اور میں فکری طور پر غلطی کر رہا تھا ٹریفک ہر طرف سے سب سے زیادہ وہاں رقصے ہیں سائیکل رقصے ہیں اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تقریباً اٹھارہ سفر کر چکا ہوں بنگلہ دیش کے قسم کھا سکتا ہوں کہ ایک دن بھی رکشے میں نہیں بیٹھا ہوں اس لیے رکشے پہ بیٹھ کر مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کھینچے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے کینیڈا میں دوست لے گئے وہاں برف پر لوگ دو بندے پیچھے بیٹھتے تھے اور ایک آدمی ان کو کھینچتا تھا رکشے کی ایک شکل تھی اگر تم رکشا تو نہیں کہلاتا کہ قسم کی چھوٹی ہے لیکن پیچھے دو آدمی بیٹھے اور ایک آدمی ان کو کھینچ رہا تھا میں نے کہا یہ انسانیت کی تجلیل ہے یہ مہذب کہلاتے ہیں اپنے آپ کو بڑے متمدن کہلاتے اور ان کا یہ حال ہے میں نے کاغذ نکالا اور قلم نکالا یہ چند الفاظ منظم ہو گئے میں نے شاعری نہیں ہوں منظم ہو گئے چند الفاظ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے بچائے ہے شاعری کی بیماری سے کیونکہ قرآن کریم میں اس کا کانسیپٹ کوئی پازیٹو نہیں ہے تو میں نے لکھا یہ دنیا سکوں تو کو سکے گی یہ دنیا کیا سکوں پہنچا سکے گی یہی تو مجھے بے خصو ہے ہے سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں جو میرا مایا جذبے گرو ہے جدید ہے رب العالمین کا اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون بتان رحم و گما بتان رحم و گما بیٹا شہد آپ کی طرف کو ہاتھ پہ پورا نہ اتر سکے بیٹی شاید آپ کا دل دکھائے کبھی اس کی وجہ سے آپ اشکو میں ڈوب جائیں کبھی اس کی وجہ سے آپ آنسو میں ڈوب جائیں ان سے رونا ملے گا ان سے دھونا ملے گا ان سے اضطراب ملے گا اللہ سکون پہنچا دے اس کا کرم ہے اولاد مانگتے وقت ہوش میں رہا کیجیے اولاد صالح مانگا کیجیے اللہ سے کبھی کبھی اولاد گناہوں کی سزا بن کے بھی آتی ہے ان سے آپ کو اضطراب ملے گا آپ بھی ملیں گے سکون کا راستہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آج درد لگائیے سارے بت ٹوٹ جائے لا الہ الا اللہ معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں ہر جگہ موجود کوئی نہیں اللہ مرغیوب کوئی نہیں کار ساز کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں دنیا آخر میں سکون پہنچانے والا وفا کرنے والا کون ہی ہی صحیح جواب دیجیے اگر دیر سے حاضری ہو تو اس کا مطلب یہ تو تو نہیں یہ نہیں کہ آپ سو جائے میری زمین کی آج کے لیے مسجود کون ہے میری ابدیت کے اظہار کے لیے معبود کون ہے میرا دامن بھرنے والا کون ہے میرے آنسو پوچھنے والا کون ہے میری ناد رکھنے والا کون ہے میرے بیڑے پار لگانے والا کون ہے بیماریاں دور کرنے والا کون ہے مشکل کیڑے ہوتے جا رہے یہی آپ کی پہچان ہے بال سفید ہو گئے پوری زندگی گزار بیٹھا ہوں آپ نے اپنی پہچان نہ بدلی میں جگاتا ہوں آپ ٹھیک ہے میری کشتیاں پار لگا میرے والا کو میری آپ سب کی یہی کر نابود یہی آ وہی آ کر مستے ہم سب کا مشکل کشا کچھ یہ ہو دنیا یہ رشتہ ہو گئے بتانے میں وہ گما لا الہ صورتحال کچھ عجیب سی ہے اگر تو بس ہے جماعت کی آس میں مفادات بت مفادات سے بت دکانیں سجا رکھی ہیں یار لوگوں نے ٹریڈ مارک بنا رکھے ہیں یار لوگوں نے اگر تو بت ہے جماعت کی آس میں مفادات سے بت علاقائیت اداکے بت طبقاتی بت بسانیت کے بت سیاست کے بت پارٹیوں کے بت اگر اردو بت ہے جہاز کی آتینوں میں مجھے ہے حکم لا عدا مزے میں ہو ٹھنڈی ہوائیں بھی لے رہے ہو اور چپ بھی بیٹھے ہوئے ہو یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سیاستدان تو بہت ہے اللہ سلامت رکھے سیاستدان تو بہت ہے توڑنے والے تو بہت اور وقت مسلم ایک مدت تم کو سوتے ہو گئی بستے مسلم میں ایک مقدم تجھ کو سوتے ہو گئی ہو رہی ہے وہ آزاد اس دولت بیدار بن یہ کون سی آزاد یہ کون سی آباز ہے کی ماری ہوئی کی بے سری اذان نہیں ہے جو صبح سویرے دیتا ہے تو جاگتو کو سلا دیتا ہے میں اس اذان کی بات کر رہا ہوں جو کندار میں گونج رہی ہے کشمیر میں گونج رہی ہے ہو رہی ہے وہ دہا ہو رہی رہی ہو رہی ہے وہ اذ الجہاد الجہاد ہو رہی ہے وہ عزاب اس دولت بیدار بن ہو رہی ہے وہ اذ اس دولت بیدار بن پاؤ مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی ہندوؤں کے پاؤں یہودیوں کے پاؤں بوگیا میں کیا ہوا چوکیا میں کیا ہوا کشمیر میں کیا ہو رہا ہے رہے ہیں تیری ایک پنکھڑی پھول بننا باغ میں پھول بننا باغ میں اس وقت لو کے میں اس وقت لو کے بن پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری تارک دن بیاد بن کر محمود غزنوی بن کر پھر تجھے پھر تجھے ایک بار کرنی ہے ہے کی رابری تو خدا کا نام لے کر پھر عالم دار بن رہی ہے ہو رہی ہے بوسا بیدار بن چل رہی بڑی آنکھی کو گزر گئی چھوٹی چھوٹی آندیاں چل رہی ہے وائٹ ہاؤس سے تلاویر سے دلی سے چل رہی ہے طوفان کس آنے کو ہے چیختے ہیں ذرے ذرے چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو بن چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن صاحب تبلا اور صاحب قلم یہ اس قلم کی بات کر رہا ہوں جو میدان جہاد میں مجاہد کوٹتے ہیں تیرے اس قبل کی بات نہیں کر رہا جو قوالی میں تیرے جن بجاتے ہیں صاحب تب لو بن چکے ہو بارہ اے جان من بار بن ہو رہی ہے ہو رہی ہے واسطے بیدار بن پھول بننا باد میں اس وقت خار بن لا مو اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یہ دنیا مادہ رکھتی گئی تمہیں اللہ کی دوستی اور اس کے پیار کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے سکون ادھر نہیں ملے گا سکون ادھر ملے گا اس سے جتنا تعلق مضبوط بناؤ گے مضبوط ہو جاؤ گے اور اس سے جتنا تعلق کمزور رہے گا کمزور ہوتے ہوتے مٹ جاؤ گے اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی راحتیں اور کامیابی نصیب فرمائے میں بہت شکر گزار ہوں میری گفتگو میری باتیں جو پوری دنیا میں بکھری پڑی دنیا کے ایک سو سے زیادہ ممالک میں باخا جانا ہوا ان میں سے چند ایک جھلکیاں منظم ہو کر اس شکل میں آ گئی ہیں کیسٹیں بھی گھس جاتی ہیں کچھ دنوں کے بعد مٹ جاتی ہیں لیکن اسے نقش دلام بنا کر میرے عزیزوں نے محنت کی ہے اللہ ان کو خوب خوب دیا خیر عطا فرمائے بالخصوص میں اپنے عزیز سعید انجم کے لیے توحیدی کے لیے دعا گو ہوں نصیر الدین قریشی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ کیسٹوں سے نقل کر کے ان بیانات کو کتابی صورت میں لانے میں ان حضرات نے دن رات محنت کی یہ چند اس کو آپ کو دعا کے بعد ملیں گے اس کی لاگت کیونکہ ذرا زیادہ آئی ہے تھوڑی سی لاگت بھی ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ شاید آپ کو مہنگی نظر آئے لیکن اس کے مطالعے کے بعد انشاءاللہ شاء آپ دعا بھی فرمائیں گے اس میں میرے ذاتی حالات بھی ہیں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانچسٹر میں ہم نے جو پہلی خلافت راستہ کانفرنس کی تھی ٹریڈ ہال میں مانچسٹر چاروں خلفاء راشدین کے ادوار وہ اس میں پوری آ گئی الحمد للہ اور تین دن جوہانس برگ میں ساؤتھ افریقہ میں جو میں نے سورہ یوسف کی تفسیر بیان کی تھی وہ بھی الحمدللہ اس میں پوری آ رہی ہے اور باقی میرے مقالات بھی اس میں آئے ہیں یہ دعا کے بعد تنگ نسخے کس کے ہاتھوں میں لیں گے بھائی آپ کے ہاتھ میں اٹھ کر دکھا دیجئے ذرا ان کو اور اب چلے بھی جائیے آرام آرام سے لے لیجیے گا وہ چٹ کہاں چلا گیا ہمارے ایک دوست بیمار ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا آج ہی ریاض صاحب حسن عبدال والے ان کی طرف سے درخواست آئی ہے کہ آپ ان کی شفا کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کسی کا کوئی بزرگ کوئی عزیز بیمار وہ سب کو اللہ شفا عطا فرمائے حاجی صاحب موصوف کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامنا عطا فرمائے تعلیم القرآن ہمارے شیخ القرآن مرحوم مقصور کا لگایا ہوا گلشن اللہ اسے ہمیشہ سزا بہار رکھے سنتیں پڑھ لیجیے الحمد للہ ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ الله